رسول اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کے حالات ہم نے اس کے قبل آپ کو بذریعے وحی بتا دیے ہیں اور ایسے بھی رسول بھیجے جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے ہیں اور اللہ نے موسا سے بول کر بات کی اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے موسا سے بات کی یعنی اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے موسا علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور یہ اللہ کی طرف سے موسا علیہ السلام کی انتہائی تکریم تھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے لیے صفت کلام کو ثابت کیا ہے جمہور صلف اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور یہ غیر مخلوق ہے اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے معتزلہ اور بعض دوسرے گمراہ فرقوں نے اس کا انکار کیا ہے انہیں معتزلہ میں سے ایک آدمی کے بارے میں ابو بکر بن عیاش کو معلوم ہوا کہ اس نے اس آیت میں تحریف کر کے وکلم اللہ موسا تکلیمہ پڑھا یعنی کلمہ اللہ کو مفعول بنایا تاکہ معنی یوں ہو جائے کہ موسا نے اللہ سے بات کی یعنی اللہ نے موسا سے بات نہیں کی تو ابو بکر نے کہا کہ اس طرح ایک کافر ہی پڑھے گا اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ لوگ قرآن کی آیت ولما ولم قاتینہ رب کو کیا کریں گے اس میں تو فائل رب ہے اور یہاں تحریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے